ہے قرآن حکیم فرقان مجید اللہ تبارک و تعالم محض خالی زبانی رٹن واسطے نازل نہیں فرمایا قرآن حکیم کم من ظلمات نور تمام بد عقیدگیوں اور بد آمالیوں کی ظلمتوں سے نکال کر حسن عقیدہ اور حسن عمل کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے ایک مکمل ذات حیات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان انفا اور بحاظ القرآن قوم وزادہ ہو ہی آخرین اور کما کالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن دے نال کئی قوما کئی لوگوں قرآن دے نال بلندی اور اچھی شان عطا فرما ہے اور کئی اس قرآن نال ہی پستی کے گڑے میں سٹ دینا بربادی سٹ دینا کی مطلب جنہ اس قرآن نو پڑھ کے تو عمل کیتا ہے تو اس قرآن دی برکت نال بلندی پا جاندے نے جنہ اس قرآن نو پڑھ کے تو پیروں چ روڑیا وہ اس قرآن نال ہی برباد ہو جاندے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے اونا چیر اگلی آیت نبی پاک سرکار دے کول شروع نہیں سا کرتے جنہ چیر پہلی سے عمل نہیں سا کر لیں اسی واسطے ہزور دارہ حافظ چند سن گنتی دو لیکن قرآن نو سمجھ کے اور اس سے عمل کرنے والے سارے صحابہ سن اور ہے گل دیکھ میں جنہ چیر گل کرنی ہے نا سویرے جمعہ شریف جمعرات کی تاریخ دینا گوارا نہیں ہوتا کاری صاحب مجبور کیا تو میں چند حاضر ہوا لیکن اتنے تماشا ویخ کے نہ قرآن دا تو دل چلو خیال ہویا میں تقریب چھڈ کے تر جا تو جلسے والے جانے تو یہاں کا کم جانے اتنا ایک غصہ اور مینو اگ اندر لگی پھر سوچیا ہے جان لو یہ چلتا ہے جی گل سینے رکھ چلیا ہے لوگوں بھی دس جا ہو سکتا کسی ذہن دل دماغ بیٹھ تو وہ بھی تیرے رنگ غیرت مند بن جائے نیت نال میں بیٹھا جو جی۔ غور کرنا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک فرمائیے خیر مکمل طالمل تعلم القرآن و علم جس کو جو اللہ پر منتبت کرتے ہیں ان کو اتنا پتا نہیں کہ تعلم علم سے ہے علم کا معنی دانش تک جاننا ہے کراک پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے قائم کے لیے قرآن کا لفظ بولا جاتا ہے حدیث کی زبان میں تعلامہ اور علامہ کا مطلب یہ ہے کہ خود رہی جن مامیا مدینے کے تاج بار احکام بنے قانون بنے وہ خالی الفاظ سے نہیں توجہ رکھنا الفاظ کے رکھنے والے تو موجود ہیں مگر مانوں کے سمجھنے والے نہیں اور قرآن اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتا جس وقت تک کہ اس کی تلاوت میں تدبر نہ ہو اور تدبر کے لیے ضروری ہے پہلے نامے سمجھے جائے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سرکار سرکار نے لا خیر فی تلاوت لا تدبر پھر سمجھ کے ایک قرآن کا ختم ایک پاس خدا بھی قسم کر کے آنا قرآن دے ایک حکم نے سمجھا ایک پاس بلکہ ساری رات قرآن کی تلاوت کر رہے ایک پیر تو کھلو کے ساری رات جب تک قرآن مجید کے عمل خلاف کرے گا اس وقت تک قرآن اس پر لانت تو کر سکتا ہے رحمت نہیں دے سکتا حدیث کے الفاظ میں یل قرآن لیں قرآن یل خران ہو کئی قرآن کہنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لانت کرتا ہے اور جب قرآن آخر ہے بے حیائی سے بچ تو ہاں پھر بے حیائی کر لوں گا قرآن فرماندہ ہے سنا گیا قرآن سنا گیا شریف مولا نے ارشاد فرمایا ما وما عنه فانتهوا اللہ فرما میرا نبی جو بوتان دے لے لو اور جسے روکے اللہ رسمو آقا نے فرمایا وقت آ جاؤ اسلام کا صرف نہ رہ جانے تو کم اسلام والے کوئی نہیں تو قرآن کا صرف رسم و رواج رہ جان گے پڑھنا پڑھانا تو رہ جاؤ گا مگر قرآن سے عمل نہیں ہونا حضور نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی ہے اور قیامت تو اسلام دے کام دے نال تعلق کملی والے سرکار دے دین نو آلہ سمجھے عظمت دی نگاہ اللہ الا ہے جو میرا نبی سانو دے انہوں لے لیا جے جتوں روک کے اوپر فوراً جایا جے فوراً میرے آقا نامدار سرکار دا فرمان سنا دیا موجہ میں کبیر تبرانی کی روایت آقا نامدار نے فرمایا چار بندے قیامت والے دل جہانمیا سخت آزاد لائیں گے ایک بد بخت من کا تلا ہوں ندی سن جس کو کسی نبی نے قتل کیا جس کو کسی جنوں کسی نبی قتل کیتا ہے یہ بڑا سخت عذاب ہونا ہے دجا ہو جا کسی نبی قتل کرتا ہے وہ دونوں مرد کافر ہوتے ہیں جنوں نبی قتل کرے یا جڑا نبی میں قتل کرے تیسرا وہ فرمایا امام جائرن ظالم بادشاہ جو نبی کی شریعت سے ہٹ کر فیصلے کرتا ہے جو ہے راخنا سبحان اللہ اور چوتھا المصورون فوٹو گرافر تصویریں اتارنے والے قیامت میں نبیوں کا قاتل جہاں ہوگا جہاں نبیوں کا مقصول ہوگا جہاں ظالم حکمران رہے گا وہی فوٹو بخش آ جائے گا میں کیا چلے آ ہیں سب کا تا بخشی چل کے بابے ہوئی آپ ہی چھٹ جاؤ جب سائی ہو رہا اس میرا کوئی حق ادا نہیں کیتا ایک دن گزارتا رات غفلت گزارتا سی یا مولا کریم اس میرے فراغ روح دیتے جتوں میں روکنا سا اتنے رکنا نہیں سی جڑی گل آخر سا کرنا نہیں سی یا مولا میں تو سچ ٹھیک سمجھا ہے امریکہ کے منصوبے کے مطابق خالی حاصل بناتے جاؤ آج کی جماعت میں داخلہ دیتے جاؤ مکھن کھلانے کے بعد کٹی سکون کی کھلاؤ پھر یہ جب ہمارا بیٹا پنچ سر پر مچھ منڈا تیار ہو کے تو ایک اسے جگہ کے انگریزی غلام کے نہ لگ دے اور ایک آسر سال جنت آ جائے گا جو جنت کسی آسر کی نہیں دوسری قسم کا جاگر والا سی رات میں جاگتا سی عبادت کرتا سی دل دلوں میرا مولا روح رکھتا سی ایڈ لالا مہینہ تیرے فرض میرے پورے کرتا سی میں دعا تو گھر خدا دا دو لانتا تھا ایک گناہ نیا لانت ایک گھر خدا دے سے قرآن دا حاصل تو نبی دی شریعت کی غیرت نہ ہوئے قرآن پھر نہ پاوے تو اور کی کرے شیر ربانی فرما سنا دیا شیر ربانی فرما اور بولیے اگر نبی دی شریعت کے خلاف دیکھو انج چپت جایا کرو انج تک پیا کرو گسے نال جی چیتا اپنے شکار تک چکنا ہو چلو تھی اصا جی تین جہانوں میں چنیندے ویٹے نے یہو جا درویش چنیندے ویٹے نے حضرات نہ اللہ دے یہ قرآن والے چنیندے ویٹے نے خدا کی قسم کر کے نہ درویش میں سب پتا قرآن کے حصے لو شریعت نبی کا واسطے کہ قرآن اگر رکھ رہا ہے خالی پتا نہیں رب کی آخر ہے گل میں سمجھا مثال دین لگا تو گل بات پتر میں چٹھی اور پتا آ ایس تو تس ہزار روپیہ مینو چھتی کر میں نے لوڑ بڑی چیٹھی لے لینا لہ کے رکھنا شروع کر دیں روزانہ اس چیٹھی کی تلاوت کرنا نہ پتا ہے کہ یہ چیز لکھا کی نہ ہزار روپیے دس ہزار پی کرتا روپیہ بھی نہیں کرتا ایماندار دس جب یہ واپس پیو کے کول گیا تو چیٹھی نے رات رات سنائی پیو کی کرے گا ہے نا واہ لکڑ لانا تین میں یہ آخر چٹھی رکھی گا تو تک نہ کلا ایک بار پڑھ کے تو پیسے کر دینا مینو یہ چاہیے سی جو ہے چلا رب تو چٹھی چلی ہے میرے نبی کے تابے دار بن جاؤ کہ جو ہے میرے مدنی پاک سرکار کے تابے کیونکہ سارا نبی کا دین تین حصے نے کنو سارا دین دے بولو بولو بولو نبی سرکار دے دے دین تین حصے نے ایک حصہ ایمان دجا اسلام تیجا احسان ایمان کنو آخر نے جو نبی پاک لے کے آ رہے اس سارے سچا مننا وہ تصدیق کرنا جب کو پوچھے سچ آخنا ہاں میں الحمدللہ مومن ہوں میں جی دین کو مانتا ہوں اور سچے دل سے مانتا ہوں وہ نام جب کوئی پوچھے تو پھر کچھ آخر لگتا ہوں نہیں جی ہم لبرل سے ہیں لوٹے سے ہیں ہم ایسے پکے نہیں ہیں ہم ایسے پکے نہیں ہیں آپ گھر آئے نہیں ہم بنیاد پرست نہیں ہے تو بے بنیادہ مسلمان نہیں ہوتا مسلمان ہوتا وہی ہے جو اپنے تین ایمان کی بنیاد کو قابو کرتا ہو یہ بے بنیادہ بن جانا ایمان یہ ہے ساتھ خلل نہ پیدا ہونے پائے اگر نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا ایمان سے خارج ہو گیا اگر اس سے خاص کیا ایمان سے خارج ہو گیا مثلا حضور سرکار کی شریعت کو چھوڑ کے آخو یار چھٹ نہیں ہونے لگا ہے کہ ایویں لگے رہتے جو اس ہے اس نے شریعت مستفا کو ہلکا سمجھا ہے ہمارا سمجھا سی امام خارج ہو گیا مدینے کا تاجدار دے ہر فخر کی عزت کرے مومن کا ایمان اس وقت قائم ہوگا اگر عزت مستفا کے حکم بھی نہیں کرتا اگر توہین کر دے تو مومن ہو سکتا مولوی مسئلے کر رہا نبی دے دین دے آتا یار تو بڑا سخت مولوی ہے سخت گلیں کرتا تو انہوں نے خارج ہو گیا حضور کی شریعت کو سخت کبھی ساری شریت سخت ہے حضور کی شریت رحمت ہے سخت وہ ہے جس پر شریعت کا مسئلہ اثر نہ کرے وہ بندہ سخت ہے بد وقت جیڑا نبی دے دین دی گل سنے قرآن دا فرمان سنے دل سے اثر نہ کرے کنڈ دکھ سٹ سخت ہاں اتنا ضرور ہے جو بغیرت آدمی ہوتا ہے نا وہ غیرت کی بات کو سخت سمجھتا ہے حضرت میاں شیر ربانی لوکی آندے سن بڑا سخت ہے کیونکہ آپ ایک کا دار ملا کا پڑے تو آ کے حضور سرکار میں جناب آپ کا ہی میں آپ کا ہی میں آپ کا ہی کری حضور سرکار آپ ایک منہ سٹ کے بیٹھے جب اتنا نگر ویسی ویسے باری ملا اٹھے ماری موت فرمایا جی تو آپ کا نامدار دار بندہ بن سونے کی سنت نال پیار کرتا دیر ساری کھڑا ہے یہ اصول جو یاد رکھنا بے عمل عمل والے کو سخت سمجھتے ہیں بے غیرت غیرت والے کو سخت سمجھتے ہیں بے دین دین والے کو سخت سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ بد بخت خود سخت ہے جن وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ فرماتا ہے میں قرآن کو پتھروں پر پر پہاڑوں اتار دیتا وہ بھی روزہ روزہ ہو جاتا اللہ فرماتا ہے کئی پتھر ایسے ہیں جو میرے خوف کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں پنجابی چاندے میں پلک پہ میں لما لمایت سجر منہ انہار کئی پتھر ایسے نے جنہوں نہ پانی رب دے خوف نال رگ پہ نے وہ چلو پتھر سردے اثر سخت ہے جنہ پہ قرآن جیسا موجود نما قرآن اثر نہ کرے اصل نرم تو وہ ہے ادھر قرآن سنے ادھر دل پر ایسا اثر ہو جسم پر کام پہ کھڑے ہوتے جائیں اکل چلی روز دے جان میرے مدینے کا ساجدار نے ایک بار اپنے صحابی نو فرمایا بچی حافظ قرآن بھی ہے کالج گپا بھی ٹھوکری پھر میں پوچھنا کہ قرآن مجھے پندرہ دن ہو روزانہ بخار شکوا نہیں کا رب رنگا دستا پیا پندرہ دن بخار میں روزانہ تقریر سفر کر کے تو محض جناب لال واضح بیٹھا تو پہنچا تو میں چاہنا وا کہ تھوڑی جی قرآن کے حوالے تمہیں گل سنا دیا سبحان اللہ خدا دیا بندہ توجہ فرمان سن کے جاؤ جنہوں رکھا کے کہنا اس نے قرآن سمجھایا ساخا تا مشمال کلم بڑے لاہور ہے اگر میں مسلمان بھی درویش بھی ایک مسیا تو سولہ لکھ لوگ کی مرن گے پر تو نہیں مرے گی اچھے کی ہے فرمایا نصیحت بی بی پاک بطول وانگو اس زمانے تو لک جا تیری مولا حسین شبیر سبھی رہے جو ہے دیا بندہ میرے دے آسانی قرآن دین سمجھ والے گھٹ ہون گے قرآن دے کاری چوکھے ہون گے اس کی آمد نشانی ہے میرے آقا دے دور کے اندر صحابہ دے دور کے اندر حجی تاب دے دور کے اندر پچھلے دوران کے اندر ہاتھوں ساتے سن نبی دے دین قرآن نو سمجھن والے چوکھے سن سبحان اللہ میں لوگ کسی بندے پوچھا ہے تقریر مظفر گڑھ ملوفرد چٹ گلی این چشتی ہے بس امام دیا شرط کی نے میں کیا جی امام کی پہلی شرط ہے پینٹ شرط دوسری ڈاری مچھ منا تیسری چارج لگی ہو چوتھی شرط ہوئے پانچ بتی نماز دے ویلے کلب شراب پی کے آئے پھر آن مسلے تے کھلوے شرطان ٹھیک نے وہ تو بندے آخر لگے لائے شرطان نے کہ خرچ نہیں یہ سوچا کیا دیں میں کیا سرکار آپ کا حافظ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا باپ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا پیر اور مرشد بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا حاکم بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا افسر بھی ایسا ہو سکتا ہے باقی مسلح کے امام کے لیے کیوں اتنی شرطیں ہیں میں پوچھتا ہوں کیا امتی حضور کا صرف مسلح کا امام ہے میں پوچھتا ہوں امام کی ستھر ہوگی بھی ہوگی امام کی پاگ ہوگی بھی ہوگی امام کی داری لگی بھی ہوگی سارا کچھ امام واسطے تو ویلا رہے چلیا وہ مدینے کا تاجدار تو رسول ہے جس رسول دی شریعت نبیا اس نبی نو صرف پنجا امام واسطے تسا مقید چا کیتا ہے وہ حضور امام جانے تو تسا جانو امام دے گیٹے ننگے ہونے چاہیے نے گیٹے مفتدی کی پہلے تمبی نہ ہو ہاں وہ نتی ہو امام دے سر سے ایڈی پگ ہو مفتدی ہمارے چپ ہوا کیا خراب سر سے ٹوپی نہ رکھے بھی بیمار نہ خراب ہو میں کیا کھانا خراب ہے رب کی بار بار چیز والا خیال رکھی کرا تو لبنا پھر نماز مٹی سوائے چلے نماز کیوں نہ لیا نا جنہ نماز اپنے آپ گم کیتا ہے کہ مدینے کے تاجدار کا ایک صحابی ہے جنگ کے دوران پت چیر بج گیا گلام کی کھچیے فرمایا ان پیڑ ہوے گی جب نماز پڑا اس لیے کھچ لیا گیا راج نے سباہ د کیوں میں اس لیے ایسا گم ہو جاگا گا اپنے آپ میں پتا نہیں رہنا اس نے کچ سن کے جا قرآن والے سن قرآن والے یہ نبی فرمان والے سڑکے جا یہ اللہ کیوں سینے چ قرآن رکھنا ہے قرآن تو ایمان رکھتا ہے ایمان دے نال عمل رکھتا ہے وہ سونے تیرے قرآن کا فرما بردار یہ کھا لوا میرے وسوں گل باہر تیرا کھانا خراب ہو گئے اور عراق دیا مسیحیں چاہیے افغانستان سے بم مار کے قرآن مسیحت ساری جانا وہ لگ لڑائی ہونا ایک ہی چکر ہے پھر پتا لگا تو آخر پڑھی جاؤ مگر قرآن کے پیچھے چلن کی اجازت نہ عراق میں ہے نہ افغان میں ہے نہ پاکستان میں ہے نہ دنیا کے کسی کونے میں ہے تو پھر سمجھ لو ایسے فتنے میں مبتلا ہونے والے جب تک نہیں بنو گے نہ تم دشمن سے بچ سکتے ہو نہ جہنم سے بچ سکتے ہو امریکہ کہتا حاصل بنو قرآن کہتا ہے میرے محافظ بنو امریکہ کہتا ہے پڑھنے والے بنو قرآن کہتا ہے سمجھنے والے بنو امریکہ کہتا ہے قرآن کے مسلے واسطے قرآن نہیں آیا اج صرف قرآن میں دو چیز واسطے رکھا ہوا جب رمضان آئے حافظ کی داری ہوگی آ جائے گی کلو نہیں رکھنا ہوا تو حافظ کل چنگی کروڑ کے منڈی جب رمضان تو پہلا چاند چل رہا ہے نا سبان کا اس خسخسی حافظ جی کی بنے جیسے ماشاء اللہ جی سنت جو میں کیا تیرا کھانا خراب گئے تب سنت ہی شبا کو یاد آئیے پچھلے گیارہ مہینے سنت نے سنت لوگ دیں اور ہاں چکر آ گیا نا خیر پین نہ بن گیا کہاں داری یاد آ گئی اور جی میں بس سے بیٹھا تو دوائیاں ویچنے والا السلام علیکم سلام کا جواب دینا پاک سرکار کی سنت ہے میں ویٹیا کہ داری میں سمنا میں کیا سرکار سلام کا جواب سنت باقی سارا بدت سودے ویچن واسطے سنت یاد آ گئی جو جی، جی، بولی بیٹھے اور نکاح شادی سنت چلاؤ انہیں لکھا جا نکاح میری کے بعد سنت ہی منسلتی سمجھ لی نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے منہ پھرے وہ ہم سے نہیں ہے تو جی کسی نے دیکھو جناب جی آ گیا شادی سنت یاد آ گئی ہے ہاں جی تو جناب جی اتنے سنتا جیڑی ٹھیک کے نفس والی سنت ہے یہ سارے چیتا ہی کھڑی ہے کہ حضور سرکار نے باقی فرن بھی پیتی کھڑا ہے باقی فرن بھی پیتی کھڑا ہے پر یہ سنت یاد ہے بھی پتا ہے لکھو تاکہ گے کچھ آن گیا تو ساری فیس ہونی ہے تو فیس اجکل عمرے میں ٹکٹا نے محفل محفلیں نٹا نے اس بھی بڑے شوق نال جانتے کہ کے تو ساڈا بھی نا کر میں ایک پوچھا میں سرکار گلتی کرا جی گزارش کر لگا باقی میں کہ دسو عمرہ ہے کی پتا نہیں میں کہ جناب عمرہ سنت ہے عمرہ کیا ہے بولو بولو عمرہ شریف کیا ہے ہر زندگی اسے کارا سر رہے عمرہ شریف کی ہے سنت میں کیا سرکار اس سنت نال پیار کیوں پہ خیر سے تی ہزار روپیہ لگتا ہے چالی ہزار عمر کی سنت ادا کر دیا تو سرکار اس سنت میں تو چالی ہزار نال ادا پہ کر دے تو آ جی سنت دوت پانچ روپیہ لا کے الٹا سنا پہ کر دے اس سنت والے جی۔ ہاں، کا پیار کیوں چاہیے سمجھو ہے کیا آپ ٹکٹ بھر کے لگا رہا ہوں یا تو سہو ایک سنت سے اتنا پیار ہے کہ چالیس ہزار روپے کے ساتھ ادا کر رہے ہو اور دوسری سنت کے ساتھ اتنا ہی انکار ہے الٹا پانچ روپئے لا کے تھلے سٹی کھڑے ہو میں سرکار ہوں میں دسنا اور سنت کا مسئلہ نہیں ہو رہے اچھے کی میں سپاٹا ہے شہر و تفریح کرنی ہے پھر جناب جب یہ جہاز بیٹھنا پھر اتنے ہے بخت والی وہ نسیبہ آئی ہے دل تو نہیں گھبرا رہا پھر چالی چار اتنے پہنچ پہنچنا تو واپس جب آنا پتا کی آنا کی آنا جب واپس آنا ہے پانچ کھجور بھی پانچ سات ٹوپیاں ایک زم زم یہ تین توحفے جو وہاں سے لے کر آ رہے ہیں تو جو پیسے کول ہے سن وہ تو غریب اتو تک رہا نا جب تکڑا ہوئے تو پھر اللہ لبیک بھی تھان سے اللہ بلیک وہ چکر پہ جاتا کہ جب واپس آئے اور آن کے تے قوم نو دسنا کی ہے بلے بلے بلے بھائی مدینہ شریف ایڈا سونا اوکھے تو انج بتیاں نے چھ گلیں دوائی خدا دی مسیت چ باہر نکلن جی کر لے گئے جاؤ بھائی مسیت چ نکلوں جی نہیں کرتا تو سڑکوں نے ہائے ہائے ہائے اتنے روٹی رکھ کے کھا لو سونی میں کیا تیرا کٹھا بہ جائے یہ تو ساری بھی بنا اور مدینے کے تاجدار کی کہڑی کہ کی تاریخ کیا کرنا ہے مدینے کا تاجدار تو اتنے سونا رب کی رضا والی زندگی بسر کر گیا ہے تو نار قرآن دیا آیات نازل ہوں سن نبی سرکار نشانی دس دیتی ہے جا پکی پیڑھی نشانی ہو جس بندے تیرا باہر جمرے تیرا بھی ہوا نا واپس آئے گا تو کایا پلٹی ہو تو تجھے کھوتی لوٹ ہے تو سمجھ لیا ہو گیا اسی بلائے کاستے بلائے اتنے سا ہے کلندر اقبال فرماؤں ہے دی قسم کر کے آنا سنو آقا انعامدار دی شریعت دا مخالف ہوے زم زم پی پی پی پی پی پی کے کوئی مر جائے اللہ فرمائے گا فرو ایڈو فرو فرو یہ ٹھنڈ سما کے یہ جانم سٹو تو زم زم نیچے رہے دو پڑھو پڑھو شامت میرے آقا نامدار دی شریعت دا ہوے سجن آخنا سبحان اللہ خدا بھی قدم کر گیا نمبر ہمارے کھان شریف کا پتر ہوئے مر جائے رب جنت سر بنا سمجھ کی شریعت کا رنگوں کے ساتھ رنگوں کے ساتھ پنگوں کے ساتھ تعلق نہیں نبی کی شریعت کا عقیدے اور عمل کے ساتھ تعلق ہے جو ہے اگر آپ نے سبحان اللہ خدا دیا بندہ ترجے فرما سر کے جاوا خالق کے کہنا جلا والا نے جڑا سان قرآن دتائی ساری قرآن ساری مدد فرما گا جب قرآن دے پیچھے مومن گم ہو جاوے گا ہاں، یہ سارا کتنا کثرت ہے فاض کا وہ یہود کا بیج بویا ہوا ہے اسی وجہ سے ٹگے تیار کر لیں ٹگے پتا ہے کسی ڈال میں نہ نماز ہے نہ روز ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے نہ ایمان ہے نہ حرام نہ حلال کی تمیز ہے نہ غیرت بغیرتی کا فرق ادھر قرآن بھی پڑی ہوں گا ادھر جناب وی بھی چکی ہوتا ساری رات کالج بیٹھا ہے تو تو ہے میں قرآن سے جنت جا رہا ہوں یہود کے فتنے کی پیروی کرنے والا جنت کہاں مل جلا جائے گا جنت اس کو ملے گی جو یہود کے فتنے کے خلاف چلے مدینے کے تاج بار کی شریعت کا سچا خادم بنے قرآن کے حرام کو حرام جانے قرآن کے حلال کو حلال جانے قرآن جس کی عزت کرتا ہے اس کی عزت کرے قرآن جس کو دشمن بناتا ہے اس کو دشمن بنائے قرآن کے دشمن کو دوست بنانے والا قرآن سے کبھی خیر نہیں حاصل کر سکتا قرآن یہ فرما رہا ہے یہ انہوں نے سارا میرے دشمن ہے قرآن سچ ہے کہ نہیں تو اب جو ان سے دوستی کر رہا ہے پھر کہا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں قرآن کا آخر بن رہا ہوں نہیں یہ قرآن تمہیں جاننے میں پھینکے گا گلا بہت سن کرنا رہی ہیں سویرے جمعہ شریف ہے جی عمل چا کیتا تو نہیں بتےرے رہے خیال اچھا جی نہ کریے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 واسطے نازل نہیں فرمایا قرآن حکیم کا کم من ظلمات نور تمام بد عقیدگیوں اور بد آمالیوں کی ظلمتوں سے نکال کر حسن عقیدہ اور حسن عمل کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے ایک مکمل ضابطہ حیات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ او بحاظ القرآن قوم وزادہ ہی آخرین اور کما کالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن دے نال کئی قوموں کئی لوگوں قرآن دے نال بلندی اور اچھی شان عطا فرما ہے اور کئی اس قرآن پستی کے گڑے میں دینا بربادی سٹ دینا کی مطلب اس قرآن نو پڑھ کے تو عمل کیتا ہے وہ اس قرآن دی برکت بلندی پا جاندے نے جنا اس قرآن نو پڑھ کے تو پیروں چ روڑیا وہ اس قرآن ہی برباد ہو جاندے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کرام فرما اگلی آیت نبی پاک سرکار دے کول شروع نہیں سا کرتے جنہ چیر پہلے سے عمل نہیں سا کر لیں گے اسے واسطے حضور ہزور دارہ حافظ چند سن گنتی دے لیکن قرآن نو سمجھ کے اور اس سے عمل کرنے والے سارے صحابہ سن اور ہے گل دیکھ میں جنہ چیر گل کرنی ہے نا سویر جمعہ شریف جمعرات کی تاریخ دینا گوارا نہیں ہوتا کاری صاحب کیتا ہے تو میں چند کریا حاضر ہوا لیکن اتنے تماشا ویخ کے نا قرآن توہین دا تو دل چلو خیال ہویا میں تقریر چھڈ کے تر جا تو جلسے والے جانے تو یہاں کا کم جانا اتنا ایک غصہ اور مینو اگ اندر لگی پھر سوچیا ہے جان لو یہ چنگا ہے جیڑی گل سینے چ رکھ چلے لوگوں بھی دس جا ہو سکتا کسی کے ذہن دل دماغ بیٹھ جائے تو وہ بھی تیرے رنگ غیرت مند بن جائے مہار سلیت نال میں بیٹھا جی غور کرنا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک فرمائیے خیر و کمن تعلم القرآن و علامہ جس کو جو اللہ حفاظ پر منتبک کرتے ہیں ان کو اتنا پتا نہیں کہ تعلم علم سے ہے علم کا معنی دانش کل جاننا ہے کراف پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے قائد کے لیے قرآن لفظ بولا جاتا ہے حدیث کی زبان میں تعلامہ اور علامہ کا مطلب یہ ہے کہ خود قرآن کو جانتا ہو اور دوسروں کو کی شریعت بنتی رہی جنہ مانیہ مدینے کے تاجدار دو احکام بنے قانون بنے وہ خالی الفاظ سے نہیں توجہ رکھنا الفاظ کے رکھنے والے تو موجود ہیں مگر مانوں کے سمجھنے والے نہیں اور قرآن اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتا جس وقت تک کہ اس کی تلاوت میں تدبر نہ ہو اور تدبر کے لیے ضروری ہے پہلے ماں سمجھے جائے حضرت مولا علی مشکل کچھ رضی اللہ تعالیٰ لو سرکار سے نے دے لے لا خیر فی تلاوت لا تدبر آتی ہاں اس تلاوت میں کچھ خیر نہیں جس تلاوت میں غور نہ ہو تدبر نہ ہو فکر نہ ہو غور نہ ہو تدبر کیا ہے پہلے سمجھو مانے کی نے قرآن دے احکام کی نے قرآن دے پھر سمجھ کے ایک قرآن کا ختم ایک پاس خدا بھی قسم کر کے آنا قرآن دے ایک حکم نے سمجھنا ایک پاس بلکہ ساری رات قرآن تلاوت کر دے اس پیر تو کھلو کے ساری رات جب تک قرآن مجید کے امر خلاف کرے گا اس وقت تک قرآن اس پر لانت تو کر سکتا ہے رحمت نہیں دے سکتا حدیث کے الفاظ ہے رقب مل قرآن بل قرآن ہو کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لانت کرتا ہے اور جب قرآن آخنا ہے بے حیائی سے بچ تو ہاں پھر بے کر لوں گا قرآن فرماندہ ہے سنا گیا قرآن سنا گیا وعدہ الا شریف مولا نے ارشاد فرمایا ما آتا کم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللہ فرماؤں میرا نبی جو ندی بوٹانے لے لو اور جتوں روکے تھوڑا حکم کرے میرا نبی محمد سنا دیا میں کبیر کبرانی کی روایت آقا نامدار نے فرمایا چار بندے قیامت والے دل جہانمیا تو سخت عذاب لین گے ایک بد بخت من کا کالا ہوں ندی سن جس کو کسی نبی نے قتل کیا جس کو کسی جنوں کسی نبی قتل کیتا ہے یہ بڑا سخت عذاب ہونا ہے دجا ہو جا کسی نبی نو قتل کرتا ہے یہ دونوں مرد کافر ہوتے ہیں جنوں نبی قتل کرے یا جڑا نو قتل کرے تیسرا وہ فرمایا امام جا جو نبی کی شریعت سے ہٹ کر فیصلے کرتا ہو جو ہے راخنا سبحان اللہ اور چوتھا المصورون فوٹو گرافر تصویریں اتارنے والے قیامت میں نبیوں کا جی، میں اپنے پتر ہاخر کیا بنا جی بس سچا پشکا میں بخش آ جائے گا میں کیا چلے گا پشتا تو پا بخشی چڑھ جب بابے ہوئی آپ ہی چھٹ جاؤ جب سائی ہو میرے فرائض روح دیتے جتوں میں روکتا سا اتوں رکنا نہیں سی جی گل آخر سا کرتا نہیں سی یا مولا میں پھر جو فیکٹری بن گیا ہے امریکہ کے منصوبے کے مطابق خالی حاصل بناتے جاؤ آخری جماعت میں داخلہ دیتے جاؤ مکھن کھلانے کے بعد سکون کی کھلاؤ پھر یہ جب ہمارا بیٹا پینٹ داری مچھ پار تیار ہو کے تو ایک اسے جگہ قرآن پھٹ نہ پاوے تو اور کی کرے سورے ربانی سنا سنا دیا سورے ربانی فرما نے اور بولیے اگر نبی شریعت کے خلاف دیکھو انج چپک جایا کرو انج تک پیا کرو گسے نال جڑے چیتا اپنے شکار سے چکنا ہے اور چلو تھی ایسا جو تین جہانوں ویٹے نے یہو چمینے ویسے ویٹے نے چمین نہ میں سنانے یہو جہاں قرآن والے چمین ویچ ہونے سے واسطے کہ قرآن اگر رکھ رہا ہے خالی پتہ نہیں رب کی ہے تو گل میں سمجھا مثال دین لگا گل بات پتر میں پترا آ ایسے ہی تس ہزار روپیہ مینو چھتی کر دیں میں نے لوڑ بڑی پتر اس چیٹھی نو لے لینا لے کے تو رٹنا شروع کر دینا روزانہ اس چیٹھی کی تلاوت کرتا ہے نہ انہوں یہ پتا ہے کہ یہ لکھا کی نہ ہزار روپیے دس ہزار روپیہ وہ کرتا روپیہ بھی نہیں کرتا ایماندار دس جب یہ واپس پیو کے کول گیا تو چیٹھی انہیں رات رات سنائی کیوں کی کرے گا لڑا لا تین میں یہ آخر تو چٹھی رٹی گا تٹ دا نہ کلا ایک بار پڑھ کے تو پیسے کر دینا مینو یہ چاہیے سی جو ہے چلا رب تو چٹھی کلی ہے اور میرے نبی کے تابے دار بن جاؤ جو ہے میرے مدنی پاک سرکار دے کیونکہ سڈا نبی کا دین کن حصے نے کنویں سارے دین دے بولو بولو بولو نبی سرکار دے دین دے تین حصے نے ایک حصہ ایمان دجا اسلام تیجا احسان ایمان کن آخ لینے جو نبی پاک لے کے آئے نے اس سارے سچا مننا وہ تصدیق کرنا جب کوئی پوچھے سچ آخر ہاں میں الحمد للہ ہوں میں جی دین کو مانتا ہوں اور سچے دل سے مانتا ہوں وہ نام جب کے پوچھے تو سکتے آخر لگ پڑو نہیں ہم لبرل سے ہیں لوٹے سے ہیں ہم ایسے پکے نہیں ہیں ہم ایسے پکے نہیں ہیں آپ گھر آئے نہیں ہم بنیاد پرست نہیں ہیں تو بے بنیادہ مسلمان نہیں ہوتا مسلمان ہوتا وہی ہے جو اپنے تین ایمان کی بنیاد کو قابو کرتا ہو یہ بے بنیادہ بن جانا ایمان یہ ہے ساتھ خیال نہ پیدا ہونے پائے اگر نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا ایمان سے خارج ہو گیا اگر اس سے خاص کیا ایمان سے خارج ہو گیا مثلا حضور سرکار کی شریعت رسول کو کے آخو یار ہے تو ایویں لگے درندر جو ہے اس نے شریعت مستفا کو ہلکا سمجھا ہے ہر سمجھا سی ایمان خارج ہو گیا مدینے کا تاجدار ہزار دو ہر کی عزت کرے مومن کا ایمان اس وقت قائم ہوگا اگر عزت مستفا کے حکم بھی نہیں کرتا اگر توہین ہے تو مومن ہو سکتا مولوی مسئلے کر رہا دین دے سننے والا آتا یار تو بڑا سخت مولوی ہے سخت گلیں کرتا ہے تو خارج ہو گیا حضور کی شریعت کو سخت کر شری شریعت سخت ہے حضور کی شریعت رحمت ہے سخت وہ ہے جس پر شریعت کا مسئلہ اثر نہ کرو وہ بندہ سخت بد وقت جڑا نبی دے دین دی دل سنے قرآن دا فرمان سنے دل پہ اثر نہ کرے کن پچھے سچ تر جائے سخت یہ ہے هذا اللہ فرمى الله نزل من آتا سخت ہاں اتنا ضرور ہے جو غیرت آدمی ہوتا ہے نا وہ غیرت کی بات کو سخت سمجھتا ہے حضرت میاں شیر ربانی آدھے سر بڑا سخت ہے کیونکہ آپ ایک ناچ کا دار ملا ناچتا پڑے ہاں، تو آ کے حضور سرکار میں جناب آپ کا ہی میں آپ کا ہی میں آپ کا ہی کری جا رہا ہوں حضور سرکار آپ ایٹ ہم سخت کے بیٹھے جب اتنا نگر ویٹھی ویٹو داری ملا سے اٹھو چند ماری موت فرمایا جی تو آپ کا ایمان دا بندہ سونے بھی سنت نال پیار کرتا دیر گاڑی کھڑا ہے تو ہے یہ اصول جو یاد رکھنا بے عمل عمل والے کو سخت سمجھتے ہیں بے غیرت غیرت والے کو سخت سمجھتے ہیں بے دین دین والے کو سخت سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ تک وقت خود سخت ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ فرماتا ہے میں قرآن کو پتھروں پر پر پہاڑوں اتار دیتا وہ بھی روزہ روزہ ہو جاتا اللہ فرماتا ہے کئی پتھر ایسے ہیں جو میرے خوف کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں پنجابی چاندے میں پلک کریں گے لما جاتا فجر من ہل انہار کئی پتھر ایسے نے جنہوں سے نہر کے پانی رب کے خوف نال رنگ پہ وہ چلیا پتھر کے سبے نہ وہ نر نے اصل سخت ہے جنہوں کے قرآن جیسا موجود نما کرام اصل نہ کرے اصل نرم تو وہ ہے ادھر قرآن سنے ادھر دل پر ایسا اثر ہو جسم پر راؤنڈ پہ کھڑے ہوتے جائیں اکھا چلی روک دے میرے مدینے کا ساجدار نے ایک بار اپنے صحابی نو فرمایا میں سکسنا شکوا نہیں کر سکتا رب کا دستا پیا پندرہ دن بخار میں روزانہ تقریر سفر کر کے تو محل جلاب لال لا کر بیٹھا تو پہنچیا تو میں چاہنا وا کہ تھوڑی جی قرآن کے حوالے لال تم گل سنا دیا آخنا ہاں، سبحان اللہ بندہ توجہ فرما سن کے جاو جنہوں خالے کے کہنا اس نے قرآن سمجھا ہے سیدہ خاتون اللہ مسلمان بھی درویش بھی ایک سن سنیا لکھ لوگ مریں گے پر تو نہیں مرے گی اچھے کی نصیحت فرمایا نصیحت بی بی پاک بتول وانگو اس زمانے تو لک جا تیری اچھی مولا حسین سبھی رو گئے راجا منجا میں کسی بندے پوچھا تقریر کے اتو ضلع چٹ گلی بلی چشتی کی بس امام دیا شرط کی نے میں کیا جی امام کی پہلی شرط ہے پینٹ شرٹ دوسری داری مچھ منا تیسری ہے آج لگی ہوئے چوتھی شرط ہوئے پانچ وقتی نماز ویڑے کلب بچ شراب پی کے آئے پھر آن مسلے چک لے شرطیں ٹھیک نے وہ تو بندے آخر گلا یہ شرط نے کھاچے نہیں کیا دیا میں کیا سر کہا آپ کا حافظ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا باپ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا پیر اور مرشد بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا حاکم بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا افسر بھی ایسا ہو سکتا ہے باقی مسلح کے امام کے لیے تو اتنی شرطیں ہیں میں پوچھتا ہوں کیا امتی حضور کا صرف مسلم امام کی ہو امام کی ہو امام کی داری بھی ہو سارا امام واسطے تو سو بابا چلے وہ مدینے کا تاجدار تو رسول رسوے جس رسول کی شریت ندیوں اس نبی نو صرف پنجا امام واسطے تو سمکے چرچا لوگ امام جانے تو تسا جانو امام دے گیٹے ننگے ہونے چاہیے نے گیٹے مفت پہلے تمبی نہ ہو ہاں وہ نتھی ہوتے نتی ہومام در چیز پگ ہو تو مفت ابھی ہمارے چوکا باہ کیا ہو سر سے ٹوپی نہ رکھے بھی بہار نہ خراب ہو میں کیا کھانا خراب ہے رب کی بار جا رہے ہر والا نے خیال رکھی کرا لگا پھر نماز مٹی سو چلیا نماز اچھے انہیں لیا نا جنہیں نماز اپنے آپ گم کیا کہ مدینے کے تاجدار کا ایک صحابی ہے جنگ کے دوران پت تیر بج گیا گلامار کیون کھچیا پر فرمایا ان پیڑ گی جب نماز پڑھا گا اس لیے کھچ لیا رات میں سباہ ملنا فرمان جب نماز گا کھچ لیا کیوں میں اس لیے گم ہو جاؤں گا کھچ لیا جو سنتے جانا قرآن والے ہو سن قرآن والے اے سن نبی دے فرمان والے کے جا یہ قرآن والا جب کمر کھاوی یا لائن کھا تیرے سینے چ قرآن رکھتا ہے قرآن تو ایمان رکھتا ہے تو ایمان عمل رکھتا ہے سونے تیرے قرآن دا فرما بردار یہ میں کھا لوا میرے بسوں گل بار جو ہے یہ آخر قرآن تو فرمان لا دیا بندے سب کے کےجا مجھے ایسے فتنا یہ کیا قرآن دے چلن والے بنایا جی خبردار قرآن دے چلن کا نام نہ لیا گے امریکہ میں دیکھا امریکہ کے کھلے کر میں سوچا کھانا خراب ہو گئے وہ عراق دیا مسیتیں چاہیے افغانستان سے بم مار کے قرآن مسیتیں ساری جائیں کو ایک ہی چکر ہے پھر پتہ لگا اس کیا پڑھی جاؤ مگر قرآن کے پیچھے چلن کی اجازت نہ عراق میں ہے نہ افغان میں ہے نہ پاکستان میں ہے نہ دنیا کے کسی کونے میں ہے تو پھر سمجھ لو ایسے کتنے میں مبتلا ہونے والا قرآن تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے مجھ پر چلنے والے جب تک نہیں بنو گے نہ تم دشمن سے بچ سکتے ہو نہ جہنم سے بچ سکتے ہو امریکہ کہتا ہے حافظ بنو قرآن کہتا ہے میرے محافظ بنو امریکہ کے مسلے واسطے قرآن نہیں آیا اب صرف قرآن میں دو چیز واسطے رکھا ہوا جب رمضان آئے حافظ کی داری ابھی آ جاتی پہلے کل رکھنا ہوا تو حافظ کل چنگی کروڑ کے منڈی جب رمضان تو پہلا چاند چل رہا ہے نا سبان دا اس کھس حافظ جی کی بنیا حکم ماشاء اللہ جی سنت جو ہوئی میں کیا تیرا کام خراب ہوئے تب سنت سب یاد آئی ہے کچھ لوگ مہینے میں سنت نہیں دلت تھی پر ہاں چکر آ گیا کھان پین نہ بن گیا کا یاد آ گئی ہے جی میں بس سے بیٹھا تو دوائیاں بیچنے والا چڑھا السلام علیکم سلام کا جواب دینا پاک سرکار کی سنت ہے میں داری میں کیا سرکار سلام کا جواب سنت باقی سارا بدت سودے ویچن واسطے سنت یاد آ گئی جی بولی جی، بیٹھے نے اور نکاح شادی سنت والے انہوں نے کہا نکاح میری سنتی راجا منڈا سنتی منستی چلا گی نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ ہم سے نہیں ہے تو جی کسی نے دیکھو جناب جی جی تو جناب جی اتنے سنتا ٹھیک تو نفس والی سنت ہے یہ سارے چیتا کھڑی ہے سرکار نے باقی بھی پیتی کھڑا ہے باقی سارے بھی پیتی کھڑا ہے پر یہ سنت یاد ہے بھی پتا ہے لکھو تاکہ گے کچھ شادی گیا تو ساری فیس کھڑی ہونی ہے عمر کے اجکل عمرے دے ٹکٹ میں نے محفلیں ناٹا ناٹا نے اس بھی بڑے شوق نال جانے کہ جی ماں سا بھی نام نکل آئے میں ایک پوچھا میں سرکار گلتی گزارش کر لگا میں کہ دسے عمرہ ہے کی پتا نہیں میں کیا جناب عمرہ سن ہے امرا کیا ہے بولو بولو امرا شریف کیا ہے ہر زندگی اسے فر سرے امرا شریف کی ہے سنت میں کیا سرکار اس سنت نال پیار کیوں گیا تو خیر تو تی ہزار روپیہ لگتا ہے چالی ہزار عمر کی سنت ادا کر دیا تو سرکار اس سنت میں چالی ہزار نال ادا پہ کر دے گے تو آ جی سنت ہے یہ پانچ روپیہ لا کے الٹا سنا پہ کر دے گے اس سنت پیار کیوں ہے میں کیا ہوں میں دسنا اور سنت کا مسئلہ نہیں ہو رہے اچھے کی میں کیا سیر ہے سیر و تفریح کرنی ہے پھر جناب جب یہ جہاز بیٹھنا ہے پھر اتنے بخت والی وہ نسیبہ والی ہے دل تو نہیں گھبرا رہا پھر چالی ہزار نال اتنے پہنچنا تو واپس جب آنا تو پتا کی آنا ہے کی آنا ہے جب واپس آنا ہے پانچ کھجور بھی پانچ سات ٹوپیاں ایک ٹائم زم زم یہ تین توحفے جو وہاں سے لے کر آ رہے ہیں تو جو پیسے کول ہے سن یہ تو غریب اتوں تک نا جب تکڑا ہو رہے تو پھر اللہ لبیک بھی تھا تو اللہ ہما پلا ایک لال چکر پہ جاتا تو جب واپس آ رہے اور آن کے تے کام دسنا کی ہے بلے بلے بلے گئی مدینہ شریف ایڈا سونا اوکھے تو انج بتیاں نے چھ چلانا مسیت چاہ نکل طوفا لا کے چل گئی مسیت چ نکل جی نہیں کرتا کہ سڑکوں نے ہائے ہائے ہائے اتنے روٹی رکھ کے کھا لو سوڑی میں کیا تیرا پٹھا بہ جائے یہ تو سارے مدینے کے تاجدار کی کہڑی شاید کیا کرنا ہے اچھا مدینے کا تاجدار تو اتنے سونا رب کی لگا والی زندگی بسر کر گیا camino. خدا بھی کر گیا نہ مرے کھن شریف جتوں کا پتر حضور رب کی شریعت کا رنگوں کے ساتھ رنگوں کے ساتھ پنگوں کے ساتھ تعلق نہیں نبی کی شریعت کا عقیدے اور عمل کے ساتھ تعلق ہے توجہ ہے اگر آپ نے سبحان اللہ خدا دیا بندہ توجہ فرما سر کے جاوا خالق کے کہنا جلا والا نے جڑا سان قرآن دتائی ساری قرآن ساری مدد فرما گا جب قرآن کے پیچھے مومن گم ہو جاوے گا ہاں، یہ سارا فتنہ کثرت و فاض کا جو یہود کا بیج بویا ہوا ہے اسی وجہ سے ٹگے تیار کر ٹگے پتا ہے کسے گل میں نہیں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے نہ ایمان ہے نہ حرام نہ حلال بھی تمیز ہے نہ غیرت بغیرتی کا فرق ادھر قرآن بھی پڑی ہوں گا ادھر جناب وی بھی چکی ہو ساری رات کالج بیٹھا ہے تو تو آتا میں قرآن سے جنت جا رہا ہوں یہود کے فتنے کی پیروی کرنے والا جنت کہاں مل جلا جائے گا جنت اس کو ملے گی جو یہود کے فتنے کے خلاف چلے مدینے کے تاجدار کی شریعت کا سچا خادم بنے قرآن کے حرام کو حرام جانے قرآن کے حلال کو حلال جانے قرآن جس کی عزت کرتا ہے اس کی عزت کرے قرآن جس کو دشمن بناتا ہے اس کو دشمن بنائے دشمن کو دوست بنانے والا قرآن سے کبھی خیر نہیں حاصل کر سکتا قرآن یہ فرما رہا ہے یہ و نے سارا میرے دشمن ہے قرآن سب فرماتا ہے کہ نہیں اب جو ان سے دوستی کر رہا ہے پھر کہا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں قرآن کا حافظ بن رہا ہوں نہیں یہ قرآن تمہیں جاننے میں پھینکے گا گلا بہت سن کرنا رہی سویرے جمعہ شریف جی عمل چا کیتا تو نہیں بتے رہے کی خیال آپ جی نہ کریے تو ساری رات میں سنگ تال کر رہا فرق کو نہیں پہ مجھ جگہ دین وجائی جاؤں گا کی دعا کرو اللہ حضور دس کے سانو قرآن تے عمل دی توفیق قرآن نال سچی محبت دی دولت عطا فرمائے قرآن اپنی بیٹی نو قرآن کے مطابق گھر بٹھانے کی توفیق کر اپنے بیٹے کو نبی کے دین کا سچا خادم بنانے کی عطا تھا آخر دعوانا اے یار بس کرونا گیا خدا بھی بس جی اللہ سونا عمل صحاب ہی مولا سونے حبیب دے صدقے گلام خالی گلا نہیں عمل دی توفیق عطا فرما رب مدنی تاجدار دا دئی سانو ظالم نفس دے فتنے تو بچا سانو اس ظالم دے